نے قتل کر دیا اور جس کے لیے قتل کا فیصلہ تھا اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے مناظر نہیں ہوتا بلکہ حکیم ہوتا ہے مناظر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر مخالف نے کوئی غلط دلیل دی ہے تو پہلے اس کی دلیل کو توڑتا ہے کہ تم نے یہ جو دلیل دی ہے یہ دلیل غلط ہے اور حکیم کا کام کیا ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ مخاطب پہلی دلیل نہیں سمجھ سکا ہے پہلی دلیل اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے بلکہ اس نے اس دلیل کا غلط مطلب سمجھ لیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے حجت کرے ایک دوسری دلیل پیش کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظر نہیں تھے بلکہ حکیم تھے جب انہوں نے ایک دلیل پیش کی اور یہ دیکھا کہ مخاطب اس دلیل کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہے یا سمجھ کر کے جان بوجھ کر کے انجان بن رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل دی کہا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو یاتی بھی شم من المشرق فاتی بھی من المغرب میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے تو اس کا الٹا کر دے فبو ہے تلوی تو یہ کافر جو تھا یہ بالکل مبہوت ہو گیا مبہوت کیوں ہو گیا جواب دے سکتا تھا وہ جواب دے سکتا تھا جیسے اس نے کہا تھا میں مارتا ہوں اور جلاتا ہوں کہہ دیتا کہ میں ہی تو مشرق سے نکالتا ہوں تو اپنے خدا کو بول مشرق سے نکالے جواب دے سکتا تھا کہ نہیں تو مبہوت کیوں ہوا قرآن نے یہ کیوں کہا کہ وہ مبہوت ہو گیا جواب دے سکتا تھا کہ نہیں ارے بھائی جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے تو اس نے دو آدمیوں کو بلایا جس کے بارے میں رہائی کا فیصلہ تھا اسے قتل کر دیا اور جس کے لیے قتل کا فیصلہ تھا اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں ڈبوتا ہے تو اس کا الٹا کر دے مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈوبو تو نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ میں مشرق سے نکالتا ہی ہوں تو اپنے رب سے بول کہ وہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈوبوئے مبہوت کیوں ہو گیا مبہوت اس وجہ سے ہو گیا کہ فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ موجود ہے اور اگر میں نے ایسا مطالبہ کیا تو حضرت ابراہیم اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جو ابراہیم کا خدا ہے وہ ابھی مغرب سے سورج نکال کر کے بتائے گا اور یہ میرے لیے سخت پریشان کن بات ہوگی یہ موجودہ دیکھ کر کے جو مجھے خدا مانتے ہیں سارے کے سارے میری خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے لہذا اس نے بات کو یہی ختم کر دیا اور خاموش ہو گیا کہ معاملہ یہی رفا دفا ہو جائے تو اچھا ہے اس لیے کہ اگر میں مطالبہ کروں گا کہ مغرب سے سورج نکال کر کے بتاؤ تو کہیں ابراہیم اپنے رب سے دعا نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب سے سورج نکال کر کے نہ بتائے ورنہ میری خدائی کھٹائی میں پڑ جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک و نے بادل موت کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک صاحب ایک بستی سے گزرے یہاں بھی اس صاحب کا نام معلوم نہیں ہے قرآن نے اس نام کا تذکرہ نہیں کیا کہ کون صاحب تھے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے بعض لوگ کہتے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے لیکن میری تحقیق کے مطابق وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے عزیر نہیں تھے حضرت عیسیٰ نہیں تھے یہ دونوں کے دونوں نہیں تھے بلکہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے ان کا گزر ایک بستی کی طرف سے ہوا انہوں نے دیکھا کہ پوری کی پوری بستی ویران ہے مکان موجود ہیں لیکن مکینوں کا پتا نہیں ہے سب مر چکے ہیں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ ان بستی والوں کو جو مر چکے ہیں زندہ کیسے کرے گا دیکھو یہاں نبی جو ہے انکار کے انداز میں بات نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس لیے کہ بسا اوقات آدمی ایک چیز پر یقین رکھتا ہے ایک چیز پر یقین رکھتا ہے لیکن چونکہ اس کا مشاہدہ نہیں رہتا لہذا دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ چیز کیسے واقع ہوگی تو حضرت حسقیل علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کرے گا لیکن اس کی کیفیت کا علم نہیں تھا تو ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا ان کو اس بستی کے لوگوں کو جو مر چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر موت تاری کر دی اس کے بعد جب ان کو اٹھایا پوچھا کم لبست کتنے دنوں تک سوئے رہے پڑے رہے آپ کالا لبیست یومن او باب یوم ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ فرماتا ہے بل لبیست میت عام ان سو سال تک سوتے رہے ہو تم سو سال تک سوتے رہے ہو ذرا اپنے گدے کی طرف دیکھو جس پر سوار ہو کر کے آپ جا رہے تھے اور آپ نے گدے کو باندھ رکھا تھا گدے کی حالت دیکھو ہم نے تو کم سے کم اس کی ہڈیاں باقی رکھی ہیں ورنہ سو سال کے بعد اس کی ہڈیاں بھی تمہیں نظر نہیں آتی یہ دیکھو ہڈیاں سڑ گل گئی ہیں سو سال ہو گئے تم کو سوئے ہوئے ہاں لیکن تمہارے پاس جو توشا تھا بالکل تازہ ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ سڑ گل کر کے مٹی ہو جانے والی لاش کو اثر نو زندگی عطا کر دے اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی چیز کو بہت دنوں تک عام قوانین طبی کے عمل سے بالا تر رکھے دیکھو ایک طرف تو گدھا سڑ گل کر کے ختم ہو گیا ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے دوسری چیز کے اوپر ایک دوسرا ماحول تاری کر دیا ہے وہ چیز خراب بھی نہیں ہوئی ہے گدھا سڑ گل کر کے ختم ہو گیا لیکن توشا جو تھا وہ ترو تازہ اسی طریقے سے موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں پر قادر ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ بیٹھے اللہ سے اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا احیاء موتا کے بارے میں شک تھا شک نہیں تھا بلکہ اس کی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے مشاہدہ کسی چیز پر آدمی ایمان رکھتا ہے لیکن اس کی کیفیت سے آگاہ نہیں رہتا جب اس کی کیفیت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں سکون ہو جاتا ہے تو ایمان کے منافی نہیں ہے دل کا اشتراک کوئی کھٹک ہو دل کے اندر تو یہ کھٹک ایمان کے منافی نہیں ہے ان کو یقین تو تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے لیکن کیفیت نہیں دیکھی تھی انہوں نے تو اللہ تبارک و نے کہا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس وجہ سے کہ تاکہ اگر اللہ پوچھتا نہیں کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے تو حضرت خلیل یہ بولتے نہ بولتے بلا کیوں نہیں اس کا مطلب یہ کہ سوال ہوا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ایمان تو ہے ولا کلیت میں کیفیت دیکھ کر اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں اپنے قلب سے اضطراب کو دور کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے چار پرندوں کو پکڑو یہ چار پرندے پکڑنے کی کیا ضرورت تھی دو پرندے بھی تو ہو سکتے تھے جواب اس کا یہ ہے کہ چار پرندوں کو پکڑ کر کے ان کے پر نوچنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ بنانے کے بعد آپس میں مکس کرنے کے بعد چار سمتوں میں چار پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا تھا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جس طریقے سے یہ چار پرندوں کے گوشت آپس میں مکس ہوئے ہیں چاروں طرف سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں ایسے ہی جب سور پھونکا جائے گا تو مردے چاروں طرف سے زمین کے اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر کے ایک آواز کی طرف بھاگیں گے اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ چار پرندوں پرندوں کو کو پکڑو اور انہوں نے چار چار پکڑا بنا کر کے پہاڑوں پر رکھا جو چار سمتوں میں تھے اور جب ان پرندوں کو بنانے سے پہلے جو لیا تھا بلانے پر وہ پرندہ آ جاتا تھا جس پرندے کا نام لیتے تھے جب اس پرندے کا نام لیا آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گوشت کے اجزا چل رہے ہیں اور دوسری طرف سے اسی پرندے کے اجزا چل رہے ہیں تیسری طرف سے اجزا آ رہے ہیں اور سامنے ہی پورا جسم تیار ہو رہا ہے پر لگ رہے ہیں اور دوڑتا ہوا پرندہ ان کی طرف آ رہا ہے باس بادل موت کا مشاہدہ حضرت خلیل نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے اور منکرین کو اس بات میں شک کیوں ہے اس لیے کہ اگر وہ غور کریں تو کبھی بھی باس بادل موت کا انکار نہیں کر سکتے مرنے کے بعد زندگی کا انکار نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ آدمی نطفے سے بنا ہے اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ نطفہ کس سے بنتا ہے آدمی کے خون سے بنتا ہے اب میں پوچھتا ہوں خون کیسے بنتا ہے ظاہر ہے کہ خون بنتا ہے دودھ پیتا ہے آدمی اس سے خون بنتا ہے سبزی کھاتا ہے آدمی اس سے خون بنتا ہے روٹی کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے چاول کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے گویا کہ خون بنا ہے ان تمام بکھری ہوئی چیزوں کے ذرات سے تو خود انسان کے وجود کے اجزا چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آدمی کے اجزا سڑ گل کر کے جب بکھر جائیں گے تو کیا اسی طریقے سے ان کو جمع کر کے انسان نہیں بنا سکتا ہے یہ تو آدمی روز دیکھتا رہتا ہے کہ نطفہ کس چیز سے بنتا ہے خون سے بنتا ہے اور خون کس چیز کا نام ہے کس چیز سے بنتا ہے یہ آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے اس پر غور کر لے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ضرور زندہ کرے گا انسانوں کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ اگر ایک دانہ زمین میں ڈالو تو ایک پودا نکلتا ہے جس میں سات بالیاں ہر بالی میں سو سو دانے یعنی ایک دانے کے بدلے تم کو سات سو دانے اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے اور اگر اخلاص تمہارا بڑھتا رہے تو اسی طریقے سے اجر بھی بڑھتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آدمی کو بہت فائدہ پہنچتا ہے لیکن اگر تین باتیں کر لے تو یہ سارا فائدہ جو اسے حاصل ہوا ختم ہو جاتا ہے یا تو آدمی دینے کے بعد احسان جیتا دے یا آدمی دینے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچا دے جس کو دیا ہے اسے تانا مار کر کے اسے تکلیف پہنچا دے اور اسی طریقے سے آدمی اخلاص سے نہیں بلکہ دکھاوے سے ریاکاری کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایک تو احسان جتا جتا کر کے اور دوسرے تکلیف پہنچا کر کے تیسرے ریاکاری ان تین چیزوں کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تمثیل سے سمجھا تمثیل تو کئی دی ہے لیکن آخری تمثیل بڑی عجیب و غریب ہے فرمایا کہ ایک آدمی ہے بوڑھا ہو گیا ہے اس کا ایک کھجوروں کا اور انگور کا باغ ہے ایک طرف کھجوروں کے درخت ہیں ایک طرف انگور کی بیلیں ہیں اور لہو سیا سمرا اور درمیان درمیان میں اور بہت ساری پھول پھلاریاں ہیں اور بہت سارے پھلوں کے پیڑ وغیرہ ہیں آدمی بوڑھا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس باغ کے اوپر اچانک ایک بگولا آتا ہے اور پورا باغ جل کر کے خاکستر ہو جاتا ہے تمسیل دیکھیے کتنی جاندار تمثیل ہے کہ بوڑھا ہے آدمی اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا اس لیے کہ ایک کھجور کا درخت بڑے ہونے میں اور پھل دینے میں کافی وقت لیتا ہے اور یہ آدمی بوڑھا ہے محنت نہیں کر سکتا کھجور کے درخت نہیں لگا سکتا اور دوسرے یہ اگر کہ بوڑھا ہے اگر اولاد جوان ہوتی تو کم سے کم وہ کام کر دیتی لیکن بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ایسے ہی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور احسان جیتا دے یا اسی طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچا دے یا دکھانے کے لیے ایسا خرچ کرے تو بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سارا ذخیرہ آخرت کے لیے جمع کر رہا ہوں لیکن جب آدمی اللہ کے حضور پہنچے گا تو دیکھے گا کہ سارا کا سارا ذخیرہ بیکار ہے اس اس لیے کہ نے یہ تین چیزیں خرچ کرنے کے بعد کر دی تھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تمہارے اموال تجارت کے اندر بھی ہمارا حق ہے اپنے اموال تجارت میں سے بھی زکات نکالو وہ مما خرجنا لکم من الارض اور اموال تجارت کے علاوہ زمینی پیداوار کے اوپر بھی زکات نکالو جہاں تک اموال والے تجارت پر زکات کی بات ہے وہ تو سال گزرنے کے بعد نکالی جائے گی لیکن زمینی پیداوار کے اوپر جب فصل پک جائے چاہے وہ چھ مہینے میں پکے چاہے تین مہینے میں پکے چاہے دو مہینے میں پکے جب فصل پک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نکال دینا ضروری ہوگا تو اموال تجارت پر بھی زکات ہے اور زمینی پیداوار کے اوپر بھی زکات ہے اور زمینی پیداوار کے اوپر اگر قدرتی ذرائع سے پانی ملا ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی اور پیداوار ہوئی تو دسواں حصہ ہے اور اگر آدمی نے محنت کر کے ٹیوب ویل اور اسی طریقے سے کنویں سے پانی نکال کر کے کھیتی سیراب کی ہے تو پھر بیسواں حصہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی جب خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان وہاں آ دھمکتا ہے کہتا ہے کہ تو پیسہ خرچہ کر رہا ہے یہ تیرے بینک سے اتنا کم ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا یہ انسان کو شیطان ورگلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ آدمی جب میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کے رسک کو بڑھاتا رہتا ہوں اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ آدمی جو بھی خرچ کرے اور جو بھی نظر مانے اللہ اسے جانتا ہے اس کا مطلب یہ کہ خرچ کیا جائے تو اللہ کے راستے میں کیا جائے شیطان کے راستے میں نہیں اور نظر مانی جائے تو نظر پوری کی جائے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نظر جو ہے صرف اللہ کے لیے نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے قطن ناجائز یہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے اور ان چڑھاؤں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے اور نظر غیر اللہ قطع ناجائز اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ویسے تو آدمی اس طرح خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے لیکن اگر اس کے دل میں اخلاص ہو تو وہ کھلے عام بھی خرچ کر سکتا ہے کہ میں دس ہزار دیتا ہوں اللہ کے راستے میں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں تو اس طریقے سے اگر اخلاص ہو تو کھلے عام بھی وہ خرچ کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ دکھاوا مقصود نہ ہو اور ریا کاری مقصود نہ ہو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے انہیں چھو کر کھپتی بنا دیا ہو یہ جزا من جنسی عمل ہے آدمی جیسا کرتا ہے اس کو سزا ملے گی دنیا میں جب وہ تھا تو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر صرف مال کھینچ رہا تھا وہ اور اس میں وہ مدہوش ہو گیا تھا پاگل ہو گیا تھا مال کو جمع کرنے میں تو جب وہ اٹھے گا تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اسے پاگل پاگل ہی بنا کر اٹھائے گا مال کو جمع کرنے میں تو جب وہ اٹھے گا تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اسے پاگل پاگل ہی بنا کر اٹھائے گا پاگلوں سے ایسی کیفیت اس کے اوپر تاری کر دے گا کہ تو مال بٹورنے میں پاگل ہو گیا تھا تو اب تو اٹھایا جا رہا ہے پاگل بنا کر کے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس طرح اٹھائے گا جیسے شیطان نے چھو کر انہیں خفتی بنا دیا ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا اللہ اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا اور یہ کہتے ہیں کہ تجارت تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اگر یہ غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ تجارت کے اندر خرید و فروخت کے اندر اور سود کے اندر ایک جوہری اور بین فرق ہے سود میں اور تجارت میں ایک جوہری فرق ہے مثلا تجارت کے اندر آدمی ایک چیز خریدتا ہے ایک چیز بیچتا ہے اس میں خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے لیکن سود کے اندر نہ تو کوئی چیز خریدی جاتی ہے نہ کوئی چیز بیچی جاتی ہے لہذا تجارت کی طرح یہ سود کیسے ہو گیا فرق ہے اور دوسرا فرق یہ بالکل صاف طور سے نظر آ رہا ہے کہ تجارت کے اندر آدمی اپنی ذہنی اور عملی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے دوڑ دھوپ کرتا ہے اس کے لیے نفے کے لیے اور یہاں سود خور کیا ہے پیسہ لگا دیتا ہے اور بلا کچھ کیے دھرے اسے منافع ملتا رہتا ہے نہ تو وہ ذہنی صلاحیت خرچ کرتا ہے نہ عملی صلاحیت خرچ کرتا ہے تو تجارت سود کی طرح کیسے ہو گئی تجارت سود کی طرح کیسے ہو گئی یہ بین فرق ہے تجارت اور سود کے درمیان جن لوگوں نے کہا کہ تجارت کی طرح سود ہے بالکل انہوں نے غلط سمجھا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے جو مال سود سے حاصل کیا جائے وہ ہمیشہ ماری سے خطر میں ہے اور جس مال کا صدقہ نکالا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم سودی کاروبار کر رہے تھے اس کے بعد تمہیں ہدایت مل گئی تو اب تم اپنا راسول مال لے لو اور بقیہ جو سود ہے وہ چھوڑ دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر تمام اعلان یہ کرایا کہ میں تمام جاہلی امور کو اپنے قدموں تلے روکتا ہوں اور سودی کاروبار کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنے قدموں تلے روکتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں وہ اپنا راسل مال لوگوں سے لے لے اور سود چھوڑ دے تو اگر سدھرنے سے پہلے آدمی سودی کاروبار کر رہا تھا تو سودی کاروبار کے اندر وہ اپنا راسل مال لے لے اور سود کو چھوڑ دے اور اگر آدمی نہیں چھوڑتا تو بہت سخت وعید ہے اسے تیار ہو جانا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے فعلم تفلفا کروں بہار بن اللہ رسولی بہت بڑا گناہ ہے سود لینا اللہ تبارک تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے کے مرادف ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر آدمی تنگ دست ہے تو کشادگی تک اسے موقع دو ایک قرض دے دیا آپ نے لیکن جس آدمی کو آپ نے قرض دیا تنگ دست ہے تو ہمدردی کا تقاضا یہ ہے اخوت کا تقاضا یہ ہے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس کی زندگی میں کشادگی نہ آ جائے تب تک اسے قرض کا مطالبہ نہ کیا جائے اسے ڈھیل دیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کے بہت سارے گنا اس ڈھیل دینے کی وجہ سے معاف کر دے گا اور اس کے بعد ایک معاملے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات کا انسان کے کردار پر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے معاملات جو ہوتے ہیں انسان کے کردار پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں لہذا آدمی کو لین دین میں اور معاملات میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے خاص طور سے جب آدمی لین دین کرے تو لکھا پڑی کر لے اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے قرض کی آیت آدمی جب قرض لے لے یہ قرض معاملہ ہے آدمی کو چاہیے کہ قرض لیتے وقت اور دیتے وقت لکھا کر لے ورنہ طرح طرح کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جھگڑے جو ہے بہت ہمگی ہوتے ہیں بہت وسیع ہوتے ہیں اور اس سے انسان کے کردار کے اوپر گہرا اثر پڑتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ لکھا پڑھی کر لے قرض دیتے وقت اور قرض دیتے وقت دو آدمیوں کو گواہ بنا لے اور اگر دو آدمی نہیں ملتے تو ایک مرد اور دو عورتیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو عورتیں برابر ہوتی ہیں ایک مرد کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو ضروری اس لیے قرار دیا ہے اس میں عورتوں کی تحقیر کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ عورت کا دماغ خراب ہوتا ہے یا عورت کے پاس دماغ ہی نہیں ہوتا ہے عورت پاگل ہوتی ہے اس وجہ سے دو عورتیں بالمقابل ایک مرد کے ہیں ایسا نہیں ہے ان میں تح... اس میں ان کی تحقیق کا کوئی پہلو نہیں ہے بلکہ دو وجہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں دو وجہوں سے کیا ہے پاگل ہیں ایسا نہیں ہے یا ان کے دماغ میں کچھ نقص ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو وجہوں سے دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام کیا دو وجہ کیا ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عورتوں کو کاروباری اور تجارتی معاملے سے ٹچ کم ہوتا ہے تعلق کم ہوتا ہے اور جس چیز سے کسی انسان کا تعلق کم ہوتا ہے اس سلسلے میں اسے مغالتا لاحق ہو جاتا ہے آدمی کسی چیز سے برابر ٹچ رکھتا ہے تو اس سلسلے میں مغالطے کا امکان کم رہتا ہے لیکن کسی چیز سے آدمی کا ٹچ کم رہے تو اس میں مغالتے کا اندیشہ رہتا ہے اب عورتوں کو گھریلو مسائل سے جو ہے فرصت نہیں ہے وہ کاروباری اور تجارتی مسائل میں کیا دلچسپی لیں گی لہذا ان کا وہ میدان نہیں ہے لہذا ایک عورت کو وہاں گواہ بنانا صحیح نہیں ہوگا بلکہ دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں عام طور پر جذباتی ہوتی ہیں اور یہ جذباتی افور یہ غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے حضرت مولانا دریابادی رحمت اللہ علیہ نے عبد الماجد دریابادی کی انگریزی میں ایک تفسیر ہے اس میں انہوں نے عورتوں کے تعلق سے علماء نفسیات کی بہت ساری آرا نقل کی ہے ایک رائے انہوں نے ایک عالم النفس کی ماہر نفسیات کی نقل کی ہے کہ ان ان woman women deception is almost psychological کہ عام طور پر عورتوں میں نفسیاتی طور پر مغالطے کا اندیشہ پایا ہی جاتا ہے عورت مغالتے میں مبتلا ہو ہی جاتی ہے یہ عورت کی فطرت ہے اور اس کی نفسیات ہے تو جب یہ عورت کی نفسیات میں ہے کہ وہ مغالطے میں پڑ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو رکھنا ضروری ہوگا تاکہ ایک اگر مغالطے میں پڑے تو دوسری اس کو یاد دلا دے اور اگر یہ معاملہ سفر میں ہو رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن تمہارا سفر اگر تم سفر میں ہو اور کوئی گواہ نہیں مل رہا ہے تو ایسا کرو کہ تم قرض لے رہے ہو تو جس سے قرض لے رہے ہو اس کے پاس کوئی رہن رکھ دو کوئی چیز رہن رکھ دو تاکہ وہ علامت رہے اس بات کی کہ تم نے قرض لیا ہے راستے میں اگر کوئی لکھا پڑی کا معاملہ نہ ہو سکے تو اپنی کوئی چیز قرض خواہ کو دے دو قرض دار کو چاہیے کہ قرض خواہ کو کوئی رہن مرہون چیز دے دینی چاہیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعا سکھلائی ہے مومنوں کو کہ یہ دعا کرو اس دعا سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے دین کے تعلق سے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام ذمہ داریاں جو ڈالی ہیں ان سے آدمی عہدہ برا اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ برابر دعا کرتا رہے آپ اس دعا کا ترجمہ دیکھ ربنا لا ان نسینا اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ مت کرنا اور روایت بھی ہے ابن ماجہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے تین چیزیں ہٹا لی ہیں ایک تو نسیان اور دوسرے غلطی اور تیسرے استقرا یعنی جبرن کوئی چیز بنوانا تو اگر آدمی بھول جائے جب کوئی چیز یاد آئے مثلا نماز پڑھنا بھول گیا یاد آئے تو پڑھ لے گئے اسی طریقے سے گن اٹھائے ہوئے ہے مار رہا ہے کسی جانور کو اچانک ایک آدمی آ گیا سامنے وہ مارا گیا یہ ہے غلطی یہ اس کو خطا کہتے ہیں کرنا کچھ چاہ رہا تھا ہو گیا کچھ یہ ہے غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی مواخذہ قیامت کے دن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور قرآن میں اس بات کو صاف طور سے بیان کر دیا ہے اور دوسرے نکاح ہو گیا مثلا اب دولہے کو پکڑ کر کے کہا جا رہا ہے کہ چل طلاق دے اگر وہ زبان سے طلاق بول دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ جبر و اکراہ اسلام میں ہے ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب و اکراہ اس امت کے اوپر سے اٹھا لیا ہے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور ماں کے پیٹ میں وہی تمہاری صورت گری کرتا ہے خاص طور سے یہ پوری کی پوری سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بحث کرتی ہے اور یہ آیت کہ وہی تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے پیٹ میں ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں رہیں اور اللہ نے ان کی صورت گری کی ہے اور جب اللہ نے ان کی صورت گری کی ہے تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں حضرت مریم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام انسانوں کی صورت گری ماں کے پیٹ میں کرتا ہے تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت گری کی تو وہ معبود کیسے ہو گئے معبود کیسے ہو گئے وہ اس لیے کہ صورت گری کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے اس کے بعد کہا گیا کہ قرآن میں دو طریقے کی آیتیں ہیں ایک آیات ہے محکمات اور ایک آیات ہے متشابہات محکمات آیتیں وہ ہیں کہ جن کا مدعا اور جن کا مطلب بالکل صاف ستھرا ہو بالکل صاف ہو جس کے اندر کوئی الجھاؤ نہ ہو اور متشابہات وہ آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقائق کو تشبیح کے انداز میں پیش کیا ہو تشبیح کے انداز میں پیش کیا ہو مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جنت کے اندر یہ یہ نعمتیں ہیں جہنم کے اندر یہ یہ عذابات ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں متشابہات سے تعلق رکھتی ان کے اندر کیلو کال نہیں کرنا چاہیے اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اللہ کا کلمہ ہیں اب انہوں نے کلمے کے اندر تعویل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور معبود بنا دیا جبکہ کلمے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے کائنات کی بہت ساری چیزوں کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کرتا ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا جہاں اللہ کا کلمہ ہوئے اب اللہ کے کلمے کے اندر تعویل کر کے جو ایک لفظ تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور انہیں درجہ الوحیت کے اوپر بٹھا دیا تو قرآن کے اندر دو طریقے کی آیات ہیں ایک آیات محکمات ہیں اور دوسرے آیات متشابہات ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پاور بتایا ہے کہ پوری بادشاہت کا مالک وہی ہے وہ بادشاہ دیتا ہے تو اس کے دینے سے کسی کو بادشاہ ملتی ہے اور وہ جب چاہے کسی کے بادشاہ کو چھین لے وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اور اسی کے ہاتھ میں پوری کی پوری خیر کی چیز ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو صرف محبت کا دعویٰ ہی کافی نہیں ہے بلکہ محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اطاعت ہی محبت کی علامت ہے لاکھ آدمی محبت محبت کرتا رہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آدمی نہ مانتا ہو تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسے آدمی کی محبت کی کوئی ویلویشن اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے محبت کے لیے ثبوت چاہیے اور ثبوت اتباع ہے اتباع رسول ہی در حقیقت محبت رسول کی علامت ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ کافر ہے اللہ اور رسول اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اگر تم پیٹ پھیرو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اس کا مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے آدمی کافر ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا پہلے دیکھو ایک تو حضرت مریم کا معاملہ ہے اور دوسرے ان کے صاحبزاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور دونوں کی پیدائش بڑے عجیب و غریب طریقے پر ہوئی ہے حضرت عمران ان کی بیوی ہننا ان سے پیدا ہوئی ہے حضرت مریم علیہ السلام معاملہ یہ تھا کہ بوڑھے ہو گئے دونوں اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی اولاد کی بڑی تمنا تھی ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سہن کے اندر ایک چڑیا اپنے بچے کو اپنے قریب بلا کر کے اس کے منہ کے اندر دانا ڈال رہی ہے یہ منظر وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی طبیعت میں بھوک اٹھی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے اس جانور کو اولاد سے نوازا ہے اور انسان تو بہرحال اس سے افضل ہے دل سے ایک دعا نکلی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے دیکھو یہاں خاص طور سے ایک عورت کا تذکرہ ہے حضرت عمران کی بیوی ہننا کا تذکرہ اس امرات عمرات عمران عمران کی بیوی نے جب کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے اولاد کی بالمقابل مرد کے زیادہ خواہش ہوتی ہے اور یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اولاد مانگے کوئی عورت تو کسی مزار پر جا کر نہیں کسی بزرگ سے نہیں بلکہ مانگے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے اور جب اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے گی وہ عورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے جبکہ یہاں عمران اور ہنہ دونوں کے دونوں بوڑھے ہو گئے تھے بڑھاپے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی اور حضرت مریم پیدا ہوئی جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے میں اسے تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں ہیکل سلیمانی کی نظر کرتی ہوں لیکن جب پیدا ہوا یہ بچہ تو لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی تھی انہوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ اللہ آرزو تیزی لڑکا پیدا ہو اس لیے کہ تیرے گھر کی حفاظت لڑکا زیادہ کر سکتا تھا لیکن لڑکی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لڑکی ہوئی تو کیا ہوا میں نے لڑکی ہی کو قبول کیا اپنے راستے میں ہم جذبہ دل دیکھا کرتے اخلاص دیکھا کرتے لڑکی لڑکا یہ ہماری نگاہوں میں کچھ راجے اور مرجوح نہیں ہے تو نے اخلاق کے ساتھ اس بچے کو میرے راستے میں پیش کیا ہم اس بچے کو اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں اور ہم اس کا نام رکھتے ہیں مریم اس کا نام رکھو اور دوسرے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو شیطان ٹچ نہیں کر سکتا شیطان سے میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں شیطانی رجیم اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا اور اس کی اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا حدیث پاک میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان چونک ضرور مارتا ہے اور شیطان کے اثر سے پیدائش کے وقت دو ہی محفوظ رہی ہیں ایک تو حضرت مریم علیہ السلام دوسرے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ حضرت مریم کا واقعہ ہے مریم پیدا ہوئی ہے سلیمانی میں انہیں ایک جگہ رکھ دیا گیا مکان شرقیہ یعنی مشرقی جگہ پر ایک کمرہ لے کر کے رکھ دیا گیا اور کفالت میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے لے لیا ان کو اور جب یہ جاتے تو دیکھتے کہ ان کے کمرے میں بے موسم کے پھل موجود ہیں ایک دفعہ دیکھا دو دفعہ دیکھا حیرت سے ایک دفعہ کہا کہ یا مریم بے موسم کا پھل یہ کہاں سے آ رہا ہے تو حضرت مریم نے جواب دیا قالت ہوا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے ان اللہ بغیر حساب اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کو بے موسم کے پھل آ رہے ہیں ان کو بھی اولاد نہیں تھی بوڑھے ہو گئے تھے اور عورت باز ہو چکی تھی انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو کیا میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے میری عورت باز ہے کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا دعا کی انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ محراب کے اندر جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اس ایک فرشتے نے پکارا ان اللہ کا بہیا من اللہ محصورا من الصالحین آپ کو ایک اولاد کی بشارت دی جاتی ہے اس کا نام یہی رکھنا اولاد بھی دی اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کا نام بھی اپنی طرف سے رکھ دیا اس کا نام یہی رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے ان کی پیدائش پر تفصیلی بحث کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آگے چل کر کے یہ نہ کہے کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں اس لیے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں ان کی تمام علامات بتا دی گئی ہیں لہذا کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی مسیح مود ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں تو اسے یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن حکیم میں تو پیدائش کی یہ تفصیلات ہیں تو عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے تیری ماں کا نام کیا قرآن نے بتا دیا ہے مریم کیا تیری ماں کا نام مریم تھا اور یہ بتا کہ تیرا کوئی باپ تھا یا نہیں تھا تیرا کوئی باپ ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جو تفصیلی بحث ہے بتانے کے لیے کہ قرب قیامت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کوئی آدمی نقلی مسیح مہود بن کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آنے کی اور ان کے قتل نہ کیے جانے کی ایک دلیل دی ہے یہودی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسائی علی اسلام کو قتل کر دیا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسائی علیہ السلام کو جب قتل کر دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد زندہ ہو کر کے آسمان پر چلے گئے ان کا بھی عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ اسلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا لیکن قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں دو تین آیات تو اسی پارے کے اندر ہیں جو بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ایک آیت تو یہی ہے وہ مکرو وہ مکر اللہ ان لوگوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا اب دیکھو یہودیوں نے کیا تدبیر کی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں اللہ نے بھی تدبیر کی یہ تدبیر کیا ہوگی ان کے تدبیر کیا پوز ہوگی اس کا مطلب انہوں نے قتل کرنے کی تدبیر کی اور اللہ نے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ بچ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور ایک جگہ تو صاف ہے اما قتل ہو اما سلبو ہو رہا ہے نہ تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ تو سولی دی بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے آیت صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بشر تھے ماں کان علی بشرین اللہ الکتاب الحکم النبو تم یقول کون عباد علی مندون اللہ ولیکن کون ربانی ہے اس میں دو باتیں بتائی گئی کہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نبوت دے یا کریمہ بتا رہے کہ بشر ہی کو نبوت ملی ہے آیت کریمہ دیکھیں پہلے ما کان علی بشرین ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ کسی بشر کے لیے یہ قطان درست نہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نبوت دے یہاں بتایا گیا کہ بشر ہی کو نبوت دی گئی اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا تو اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے بشریت کا انکار نبوت کا انکار ہے اور یہ بتایا گیا کہ نبی جتنے آئے سبوں نے کہا کہ تم ربانی بنو کیا بنو ربانی بنو اللہ والے بنو ربانی کا بنو اللہ والا اللہ والے بنو اور یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بنو ان لوگوں نے ایک نظم ایجاد کر لی ہے صبح صبح فجر بات پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو محمد کا رب ہے اللہ محمد کا رب ہے اور ہم محمد کے بندے ہیں یہ شعر بنایا انہوں نے جبکہ یہاں اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر نبی جو آیا اس نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے بن جاؤ یہ نہیں کہا میرے بندے بنو کون عباد اللہ میرے بندے بن جاؤ کون ربانی ہر نبی نے یہ کہا کہ تم ربانی بنو اللہ والے بنو میرے بندے نہ بنو تو دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ جتنے نبی آئے سب کے سب بشر تھے نبوت کے لیے بشریت لازم ہے جو آدمی نبو جو بشریت کا انکار ہے وہ نبوت کا انکار کرتا ہے اور دوسرے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا بندہ ہوں اس آیت کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے بعد آخر میں ایک بات کہی گئی کہ کل قیامت کے دن یہ کافر جتنے اپنے کفر پر مر گئے ہیں اگر یہ پوری دنیا کی دولت دے کر کے بھی فدیا دے کر کے بچنا چاہیں تو قیامت کے دن نہیں بچ سکتے لہذا ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے جو لوگ کفر کے پلیٹ فارم پر ہیں انہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ درپیش ہے انہیں دنیا کی زندگی میں ہوشیار ہو جانا چاہیے اس لیے کہ قیامت کے دن جب حقیقت حال سے ان کو آگاہی ہوگی تو بہت پچھتائیں گے دنیا میں انہیں سدھر جانا چاہیے کل قیامت کے دن پوری دنیا دے کر بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو بچا نہیں سکیں گے یہ اس تیسرے پارے کا خلاصہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ فرمایا یہ چوتھا پارا سماعت فرمایا پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بر کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز نہ خرچ کرے بر کا کیا مطلب ہوتا ہے بر کی حقیقت میں ایفائے عہد داخل ہے یعنی اللہ کا حقیقی وفادار اللہ کا حقیقی وفادار آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو نہ خرچ کرے اس کے بعد الگ ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے دو سوالوں کا جواب دیا ہے پہلا سوال یہودیوں کی طرف سے یہ تھا کہ یہ نبی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا متبع کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا پیرو ہوں لیکن یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اونٹ کا دودھ پیتا ہے جبکہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا اور نہ اونٹ کا دودھ حرام تھا بلکہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے ان کو النسا کی بیماری ہو گئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر یہ موزی مرض مجھ سے دور ہو جاتا ہے النسا کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے تو میں اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کروں گا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات جائز تھی کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا نظر کے اندر وہ اپنے اوپر حرام کر سکتے تھے لیکن شریعت محمدیہ میں اس کا قطان جواز نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا بندہ اسے حرام کر لے شادی کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے طاقت رکھنے والے پر ضروری قرار دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت کہا ہے اور یہ فرمایا کہ جو میری اس سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے لہذا یہاں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا تھا بندہ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات جائز تھی اللہ نے یہ بیماری حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دی اور نظر کی ایفا کے لیے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا اور بعد میں جب تورات نازل ہوئی تو تورات کے اندر اونٹ کا گوشت اور دودھ کا کان حرام قرار دے دیا گیا ممنوع قرار دے دیا گیا جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا سوال ہے یہودی غلط کہتے ہیں شریعت ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام نہیں تھا یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیرو کہتا ہے متبے کہتا ہے اور ان کا گوشت کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے اونٹ کا دوسرا سوال یہ کہ سب سے پہلا اللہ کا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے تو مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا مسلمانوں کے رسول نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا تو اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے اس اعتراض کا جواب ابراہیم کہ یہودیوں کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے غلط فہمی پر مبنی ہے کہ دنیا کے اندر جو پہلی مسجد بنائی گئی وہ بیت المقدس ہے بلکہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی وہ یہی مسجد حرام ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے بیت المقدس تو اس کے بعد بنایا گیا ہے یہ مسجد بعد میں بنائی گئی ہے اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے اور بیت ال... بیت اللہ کو بیت الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اس کی کیا علامت ہے اللہ پرماتا آیا تم بینات کھلی دلیلیں ہیں کہ اس کے بانی حضرت ابراہیم ہے خاص طور سے مقام ابراہیم و ابراہیم کا مطلب ہے حجر اسود و ابراہیم سے مراد حجر اسود ہے یہ حجر اسود اس بات کی علامت ہے کہ یہ جنتی پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور آپ نے اس کے صدر گوشا کو ممتاز کرنے کے لیے وہاں اس پتھر کو ایڈجسٹ کر دیا تھا گویا کہ یہ مقام ابراہیم یعنی حجر اسود اس مسجد کا بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتا ہے یہ وہی پتھر ہے جس کو اللہ نے یہاں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 علیہ وسلم نے حکم دیا یہ زندہ پتھروں کو چومنے کا حکم کس نے دیا شیطان نے تو مردہ پتھر کو تو چومنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ان زندہ پتھروں کو چومنے کا حکم شیطان نے دیا ہے تم شیطان کے پجاری ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہراس کرنے والے ہو یہ بات محض منطقی ہے اور فلسفیہ نہ ہے اور ایک ذہنی اپج ہے شریعت میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں یہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ چومنا پوجنا نہیں ہے کسنگ از ناٹ ورشپنگ چومنا پوجنا نہیں ہے اگر چومنا پوجنا ہوتا کسنگ اگر ورشپ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حجر اسود کو بوسا دینے کا حکم نہ دیتے معلوم ہوا کہ چومنا پوجنا نہیں ہے یہ بات بھی معلوم ہے ان دو اعتراض کے دفعیے کے بعد بات آگے بڑھتی ہے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے تو اللہ کے دین کے اندر کجی تلاش کر لیے اللہ کے دین کے اندر تم کجی تلاش کر رہے ہو دین کے اندر کجی تلاش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کجی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا یہ ہے دین کے اندر کجی اختیار کرنا جو آدمی دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالتا ہے نئی نئی چیزیں نکالتا ہے در حقیقت وہ دین کے اندر کجی اختیار کر رہا ہے اور یہ یہودیوں کا وتیلا تھا یہودیوں کا شیوا تھا لہذا یہ حضرات یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں نئی نئی چیزیں دین کے اندر نکالنا اور انہوں نے تو قرآن حکیم کو اٹھا کر تاپ پر رکھا ہوا ہے قرآن حکیم کی تفسیر بیان نہیں ہوتی بلکہ ان کی مسجدوں میں قرآن ہوتا ہی نہیں ہے اور اگر موجود بھی ہے تو بلا ترجمے کا تاکہ لوگ قرآن نہ پڑھیں اور شرک کی اس دلدل میں پڑے رہیں بدعات و خرافات کے اس غلیظ جوہر کے اندر گھسے رہیں کوئی باہر نہ نکلے ان کے ہاں تفسیر وغیرہ نہیں ہوتی قرآن حکیم کی اس لیے کہ اگر قرآن حکیم کی تفسیر ہونے لگے تو ان کے سارے دھندے بند ہو جائیں سارا پول کھل جائے ان کا